آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے